میرا نام ڈاکٹر مہدی حسن ہے میں جرنلزم کا پروفیسر ہوں اور آپ سے پاکستان کے میس میڈیا کی تاریخ اس کی ترقی ڈیولپمنٹ اور اس کے کیا اثرات معاشرے پہ پڑ رہے ہیں یا معاشرے نے کس طرح اس کو انفلوئنس کیا ہے کن کن سٹیجز سے گزرے ہیں مختلف میڈیا اس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں ہم نے اخبار پہ بات کی ہے ہم نے میگزین پہ بات کی ہے ہم نے ریڈیو پہ بات کی کتاب پہ بات کی لاؤڈ اسپیکر پہ بات کی آڈیو کیسٹس پہ بات کی ویڈیو کیسٹس پہ بھی بات کی ٹیلی ویژن پہ بہت تفصیل سے بات کی اور اب ہم نے فلم پہ بات کرنی شروع کی ہوئی ہے اپنے گزشتہ لیکچر میں ڈسکشن میں ہم نے فلم کا ایک جنرل تعارف کیا تھا کہ دنیا میں موشن پکچر شروع کس طرح ہوئی اور کن کن مختلف سٹیجز سے گزری انیسویں صدی کی آخری دہائی کا میڈیم ہے ایجاد ہوا اور بیسویں صدی کے چوتھی دہائی شروع ہونے تک انیس سو اکتیس تک جتنی فلمیں بنتی رہیں وہ سب خاموش فلمیں تھیں سائلنٹ موویز ان میں آواز نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس وقت تک فلم کے ساتھ آواز ریکارڈ کرنے کا طریقہ یا ٹیکنیک ایجاد نہیں ہوئی تھی یہ طریقہ انیس سو اکتیس میں دریافت ہوا تو بولنے والی فلمیں جن کو ٹاکی کہا جاتا ہے ٹاکی شروع ہوئی ٹاک سے ٹاکی کہا جانے لگا انہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے سنیما گھروں کے نام بھی ٹاکی پہ ہوتے ہیں فلا ٹاکیز فلا ٹاکیز تو ٹاکی فلم کو کہا جاتا تھا جب بولنے والی فلمیں بننی شروع ہوئی تو جب تک فلمیں خاموش بنتی تھی اس وقت تک ایسے موضوعات ایسی کہانیاں ہوتی تھیں جو بغیر ڈائلاگ کے بغیر آواز کے آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں عام طور پہ یا مزاحیہ سچویشنز ہوتی تھیں آپ کو پتا ہے مزہ تین قسم سے کریٹ کیا جا سکتا ہے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ مزہ لفظوں سے کریٹ کر سکتے ہیں ڈائلاگ سے یا ریٹن الفاظ سے بہت سے بہت مشہور مزہ لکھنے والے ہیں اور بہت پاپولر ہیں لیکن لفظوں سے مزہ پیدا کرنے کے لیے ڈائلگس کا ہونا ضروری ہے تو وہ تھے نہیں تو پھر مزہ دوسرے قسم کا جو ہے وہ سچویشن سے پیدا ہوتا ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں ماحول ایسا بن جائے دو یا دو سے زائد کریکٹرز کے درمیان کہ جو لوگوں کے لیے مزہ پیدا کرنے کا باعث ہو جس سے لوگوں کو ہنسی آئے ایسے حالات پیدا ہو جائیں اس میں کیریکٹر کا ضروری نہیں ہے کہ وہ کچھ بولے یا وہ مزاحیہ نظر بھی آئے شکل سے یہ بھی ضروری نہیں ہے مگر وہ ایسی سچویشن میں ہوتا ہے ایک کیریکٹر یا بہت سے کیریکٹر کہ جو لوگوں کے لیے مزہ پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے جس سے لوگ لطف اٹھاتے ہیں یہ سچویشنل کامیڈی ہے اور تیسری قسم کا مزہ جو ہے وہ کیریکٹرس اپنی شکل کو بگاڑ کے یا اپنی حرکتوں سے پیدا کرتے ہیں اس قسم کی حرکتیں کریں جنہیں دیکھ کے لوگوں کو ہنسی آئے یا اس قسم کی شکلیں بنائیں اس قسم کے جسچرس دیں جو لوگوں کے لیے ہنسی کا باعث بنے تو یہ تین قسم کے جو مزہ ہیں ان میں سے دو قسم کا مزہ خاموش فلموں میں پیش کیا جا سکتا تھا ایک سچویشنل کامیڈی اور ایک جو فیشل یا ایکٹنگ کی کامیڈی ہے مزاحیہ ایکٹروں کی جن کو کامیڈینس کہا جاتا ہے ان کی تو یہ ایک تو بہت پاپولر موضوع تھا دوسرا موضوع وائلنس کا ہو سکتا ہے مار پیٹ کا ہو سکتا ہے جس میں ڈائلگ کی ضرورت نہیں ہے مار پیٹ دکھانے کے لیے آواز کی ضرورت نہیں ہے اس میں لوگ دو آدمیوں کو یا دو سے زائد آدمیوں کو لڑتا ہوا دیکھ کے آپس میں جنگ بھی اور جنگ کے علاوہ بھی بیٹلس کے علاوہ بھی کسی بھی قسم کی لڑائی ہو سکتی ہے ہاتھوں سے لڑائی ہو سکتی ہے کشتی ہو سکتی ہے کوئی بھی وائلنس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے وہ بھی بہت کامیاب ہوئی فلمیں اور مزہ کی تو اس حد تک کامیاب ہوئی کہ دنیا میں کلاسیکل درجہ جن خاموش فلموں کو حاصل ہے وہ آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی اکثر دکھائی جاتی رہتی ہیں آج کل کے زمانے میں بھی ٹیلی ویژن پہ وہ چارلی چیپلن کی فلمیں اس کو دنیا کا بہت بڑا ایکٹر مانا گیا ہے جو بہت زیادہ خوبصورت نہیں آج کل کے ایکٹروں کی طرح سمجھا جاتا تھا جو بہت زیادہ صحت مند نہیں تھا آج کل کے ایکٹروں کی طرح جو ہیرو کا تصور ہے آج کل بہت چھوٹے سے سائز کا معمولی شکل و صورت کا یا نارمل شکل و صورت کا ایک آدمی تھا خود ہی ڈائریکٹر بھی تھا خود ہی کہانی بھی لکھتا تھا اور خود ہی ایکٹ بھی کرتا تھا اور اس کی فلموں میں بہت زیادہ کیریکٹر بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ اگر خاموش فلم میں بہت زیادہ کیریکٹر ہوں گے تو آدمی دیکھنے والا الجھ جائے گا اس میں جتنے کم کریکٹر ہوں گے اتنی آسانی سے سمجھ میں آئے گی تو چارلی چیپلن کی فلموں کو کلاسیکل کا درجہ حاصل ہے اس میں نہ صرف سچویشنل کامیڈی ہوتی تھی بلکہ اس میں ایک طنز بھی ہوتا تھا یعنی لوگ بظاہر اس میں ہنستے تھے ان کے لیے تفریح کا سامان پیدا ہوتا تھا لیکن ان فلموں میں اکثر سوچنے کے لیے بہت کچھ مواد مل جاتا تھا لوگ اس کی ایک بہت مشہور فلم ہے جس میں بہت برے اکنامک کنڈیشنز دکھائی ہیں غریبوں کی نہ ان کے پاس رہنے کو گھر ہے نہ کھانے کو روٹی ہے نہ روزگار ہے گریٹ ڈپریشن کا جو زمانہ ہے اس میں ایک سین میں چارلی چپلن اتنا بھوک سے پریشان ہوتا ہے کہ اپنا جوتا ابال کے کیونکہ جوتا کھال کا بنا ہوا ہوتا ہے تو جوتا ابال کے اس کو کھاتا دکھایا ہے چھری کانٹے سے باقاعدہ میز پہ بیٹھ کے نیپکن لگا کے اور اس میں سے جو جوتے میں پرانا جوتا تھا کیونکہ غریب آدمی تھا بہت کیل بھی بہت سے لگے ہوئے تھے تو کھاتے کھاتے جب کوئی کیل آ جاتا تھا تو وہ اس کو بالکل اس طرح صاف کر کے نکال کے رکھتا ہے جیسے لوگ گوشت میں سے ہڈیاں نکالا کرتے ہیں کھاتے ہوئے تو یہ سین بہت مشہور ہوا کلاسیکل حیثیت اس سین کو حاصل ہو گئی جوتا کھانے کی اسی طرح ایک فلم میں مٹر کا ایک دانہ وہ کانٹے سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے پلیٹ میں ایک ہی دانا ہے مٹر کا اس کی اس کو کانٹے سے کھانے کے لیے وہ مٹر کا دانا گھومتا پھر رہا ہے پلیٹ میں وہ دباتا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے اور وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ سارا کھانا اس کا اس ایک مٹر کے دانے پہ مبنی ہے تو یہ تمام سچویشنس محروم طبقے کی عکاسی کرتی ہیں غربت کے زمانے میں قحط کے زمانے میں ڈپریشن کے زمانے میں اور لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا مواد دیتی ہیں کہ اس طرح بھی لوگوں کی زندگی گزرتی بہت سی فلموں میں وہ نوکری کی تلاش کرتا ہے نوکری ملتی ہے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور ہر فلم میں اس کو غریبوں کی انسان دوسرے انسانوں کی مدد کرنے والا انسان دکھایا گیا ہے یہ فلمیں بہت پاپولر ہیں اور آج کل بھی ان کو کلاسیکل کا درجہ حاصل ہے اور اکثر جب بھی فلم کی بات ہوتی ہے اور اس کی ہسٹری کی بات ہوتی ہے تو دکھائی جاتی ہیں اور لوگ ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں خاص طور پہ فلم کے جو اسٹوڈینٹس ہیں اور جہاں فلم پڑھائی جاتی ہے باقاعدہ ان اداروں میں اس کا باقاعدہ ایک اکیڈیمک درجہ چارلی چیپلن کی فلموں کا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو بہت تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے ہندوستان اور پاکستان کی جو ہسٹری ہے فلم کی وہ کامن ہے جیسے اخبارات کی ہسٹری کامن ہے براڈ کاسٹنگ کی ہسٹری کامن ہے اسی طرح فلم کی ہسٹری بھی کامن ہے کیونکہ انیس سو سینتالیس سے قبل ساری ہسٹری کامن ہے سب کانٹینٹ کی تو ہم کیونکہ اسی کا حصہ رہے ہیں کئی ہزار سال تک تو جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہسٹوریکل چینجز ہیں ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ پورے سب کانٹینٹ کی یا جس کو انڈس ویلی کہتے ہیں یا ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں اس کی ہسٹری ہے اس لیے جب ہم میس میڈیا کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ٹیلی ویژن کے علاوہ باقی جو میس میڈیا ہے اخبار ہے میگزین ہے کتاب ہے پرنٹنگ ہے ریڈیو براڈ کاسٹنگ ہے اور فلم ہے وہ کامن ہے ہمارا بیک گراؤنڈ ہسٹری جو ہے ہندوستان کی اور ہماری مشترکہ ہے ٹیلی ویژن صرف کیونکہ آزادی کے بعد آیا ہے دونوں ملکوں میں جب دونوں ملک الگ الگ ہو چکے تھے ہندوستان برطانوی ہندوستان تقسیم ہو کے انڈیا اور پاکستان دو ملک بن گئے تھے اس لیے ٹیلی ویژن کی ہماری اپنی اپنی ہسٹری اور اپنی اپنی ڈیولپمنٹ ہے تو فلم کی ہسٹری پاکستان کی اور ہندوستان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری مشترکہ ہے جس طرح براڈ کاسٹنگ دنیا میں ایجاد ہونے کے بعد ریڈیو براڈ کاسٹنگ بہت جلدی آ گئی تھی ہندوستان میں انیس سو اٹھارہ انیس سو انیس میں براڈ کاسٹنگ کا کمرشل استعمال شروع ہوا تھا ترقی یافتہ ملکوں میں یورپ کے ہندوستان میں براڈ کاسٹنگ انیس سو چھبیس ستائیس میں آ گئی تھی اور جو ٹریٹریز اب پاکستان کہلاتی ہیں ان میں بھی انیس سو ستائیس میں ریڈیو آ گیا تھا میں نے آپ کو ریڈیو کی تاریخ میں بتایا تھا اخبار میں دیر لگی تھی پرنٹنگ پریس میں دیر لگی تھی یورپ میں بہت پہلے پرنٹنگ پریس کا استعمال شروع ہو گیا تھا ہندوستان میں پرنٹنگ پریس کا استعمال ایسٹ انڈیا کمپنی کے انفلوئنس کے ساتھ بڑھا ہے جن جن علاقوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی پہنچتی گئی اور قبضہ کرتی گئی وہاں وہاں پرنٹنگ پریس کا استعمال شروع ہوتا گیا ہمارے جو حکمران تھے بادشاہ تھے نواب تھے راجا تھے مہاراجا تھے انہوں نے پرنٹنگ پریس کے استعمال پر توجہ نہیں دی تھی اسی لیے ہندوستان کے لوگ نالج میں علم میں پیچھے رہ گئے تھے یورپ سے اور یورپ میں جو انلائٹنمنٹ کی موومنٹ یا جس کو رینسانس کہتے ہیں روشن خیالی جو پیدا ہوئی تھی علم کی وجہ سے ہندوستان اس میں مجموعی طور پہ بہت پیچھے رہ گیا تھا جس طرح ریڈیو براڈ کاسٹنگ فوراً آ گئی تھی اسی طرح فلم بھی بہت جلدی ہندوستان میں آ گئی میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ انیس سو چھ انیس سو سات میں سات آٹھ منٹ کی ایک کہانی والی فلم بنی تھی گریٹ ٹرین رابری اس کے بعد پھر کہانیوں والی فلمیں بننے لگی پندرہ منٹ کی بیس منٹ کی کچھ اس سے زیادہ مگر گھنٹوں میں فلمیں ابھی نہیں بننی شروع ہوئی تھی ہندوستان میں فلم سازی شروع ہو گئی انیس سو تیرہ میں اور سب سے پہلے فلمیں بننی شروع ہوئیں کلکتے میں بمبئی میں جو آج کل ممبئی کہلاتا ہے اور کلکتہ آج کل کولکٹا کہلاتا ہے یہ ان کے پرانے نام ہیں اور اس کے ساتھ ہی لاہور میں تو یہ تین مرکز بنے ابتدا میں فلم سازی کے بمبئی اور کلکتہ تو اس لیے بنے کہ یہ سب سے بڑے شہر تھے ہندوستان کے اور تجارتی مرکز تھے اور ترقی یافتہ بھی تھے کیونکہ یہ دونوں شہر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی پیداوار تھے ان کی کالونیز کے طور پہ آباد ہوئے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا اخبارات کی ہسٹری کے حوالے سے کہ کلکتہ جہاں آباد ہے وہ زمین ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے دفتر بنانے کے لیے ابتدائی زمانے میں ساٹھ روپے کی سکسٹی روپیز کی تین گاؤں خریدے تھے بیس بیس روپے میں جہاں انہوں نے اپنے دفاتر اور ایک قلعہ اس کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا تھا اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے عملداری کی وجہ سے اور انیس سو بارہ تک ہندوستان کا دارالحکومت رہنے کی وجہ سے کلکتہ سب سے بڑا شہر بن گیا ہندوستان کا آج کلکتے کو دنیا میں پانچویں چھٹے نمبر پہ بڑا شہر سمجھا جاتا ہے اور بہت بڑا سینٹر ہے تجارت کا کاسموپولیٹن شہر ہے بلکہ جب آپ کے معلومات کے لیے بتا دوں آپ کے لیے نالج اچھا ہوگا یہ کہ جب ہندوستان کو تقسیم کیا جا رہا تھا پاکستان کا آئیڈیا تقسیم کر تسلیم کر لیا تھا انگریزوں نے تو کمیونسٹ پارٹی نے ہندوستان کی یہ مطالبہ کیا تھا کہ بنگال کو ایک علیحدہ ملک بنا دیا جائے ریپبلک آف بنگال کے نام سے مسلم لیگ اور انگریز حکومت تیار ہو گئی تھی اس کے لیے انڈین نیشنل کانگریس نے تسلیم کرنے سے اس مطالبے کو انکار کر دیا تھا تو انگریزوں نے جو انگریز حکومت نے اس تجویز کو قبول کرنے کی جسٹیفکیشن دی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ کلکتہ کیونکہ بنگال کا سب سے بڑا اور اہم شہر ہے نرو سینٹر ہے سارا انڈسٹری وہاں ہے اور بنگال میں جوٹ بہت پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیداوار کے علاقے تو پاکستان کے حصے میں آ رہے تھے ڈیوائڈ اگر ہو تو اور اس کی پروسیسنگ کے سارے کارخانے کلکتے میں تھے تو انگریز حکومت نے کہا تھا کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہوگا کہ کلکتہ کسی ایک حصے کو دے دیا جائے یا پاکستان کے حصے میں آ جائے یا ہندوستان کے حصے میں آ جائے اس لیے بنگال کو ڈیوائڈ کرنا مناسب نہیں ہے تقسیم کرنا مناسب نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ یا تو دونوں ہندوستان پاکستان کلکتے کو مشترکہ دارالحکومت بان کے اس کو شیئر کر لیں یا پھر اس کو ایک علیحدہ ملک بنا دیتے ہیں تو مسلم لیگ نے مشترکہ دارالحکومت ماننے کی تجویز انکار کر دیا تھا تسلیم کرنے سے البتہ یہ کہا تھا کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ بنگال کو ایک تیسرا الگ ملک بنا دیں Pakistan republic of Bengal and Indian union بہرحال وہ ہندوستان کانگریس نے تسلیم نہیں کیا اور وہ نہیں بن سکا تو کلکتہ ایک ترقی یافتہ بڑا ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے سے سب سے بڑا شہر ہندوستان فلم انڈسٹری کی ابتدا بھی وہاں سے ہوئی انیس سو تیرہ میں انیس سو چھ سات آٹھ میں کہانی والی فلمیں بننے لگی تھیں امریکہ میں انگلستان میں فرانس میں اور جگہوں پہ تو ہندوستان میں بھی انیس سو تیرہ میں کلکتے میں بمبئی میں اور لاہور میں ایک اسٹوڈیو بنا اور فلمیں بننی شروع ہو گئی یہاں خاموش فلمیں اور یہاں بھی موضوع فلم کا وہی ہوتا تھا جو خاموش فلموں میں کامیاب ہو سکے لڑائی جنگ تلوار بازی دوسرے کمالات جسمانی کمالات سرکس کی طرح کے سرکس اس قسم کی فلمیں جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتی تھی بادشاہوں کی کہانیاں بادشاہوں کے انصاف سے متعلق کہانیاں راجاؤں کے مہاراجاؤں کے شکار کے کہانیاں یہ فلمیں خاموش فلموں میں ان تینوں مقامات پہ بنتی تھی بنگال میں کیونکہ ڈانس کا میوزک کا بہت کلچر پہ اثر تھا اور بہت پرانی ٹریڈیشن ہے ان کی تو بنگالی کی جو فلمیں بنتی تھی کلکتے میں ان میں ڈانس بہت اہم رول پلے کرتا تھا رقص انیس سو تیس اکتیس میں جب باقی دنیا میں ٹاکی فلم آئی بولنے والی تو ہندوستان میں بھی ٹاکی فلمیں بولنے والی فلمیں بننے لگی اور پہلی ہندوستان کی بولنے والی فلم جو ہے وہ عالم آرا کے نام سے بنائی گئی تھی انیس سو اکتیس میں اس کو سب کانٹینٹ کی پہلی ٹاکی فلم کا درجہ حاصل ہے اس کے بعد ہوتے ہوتے بمبئی بہت بڑا سینٹر بن گیا فلم انڈسٹری کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور ایک فلم سینٹر کے طور پہ باقاعدہ کام کرتا رہا کیونکہ پنجابی زبان کی فلمیں زیادہ تر لاہور میں بنتی تھیں انڈیوائڈیڈ انڈیا میں دو اسٹوڈیو تھے لاہور میں ایک مسلم ٹاؤن میں تھا جو آزادی کے بعد کافی عرصے تک قائم رہا پھر ختم ہو گیا اب نہیں ہے وہاں اور ایک میکلوڈ روڈ پہ لکشمی چوک پہ ایک اسٹوڈیو تھا جو بہت عرصے قائم رہا اس کے بعد اس کو کنورٹ کر دیا گیا تھا صرف ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں اور وہ بہت عرصے تک ریکارڈنگ اسٹوڈیو کے طور پہ کام کرتا رہا بعد میں آزادی کے بعد پھر جب فلم انڈسٹری انڈیپینڈنٹلی پاکستان کی اپنی ڈیولپ ہونی شروع ہوئی تو بہت سے اسٹوڈیو بنے یہاں انیس سو اکتیس سے انیس سو سینتالیس تک ہندوستان کی فلم انڈسٹری اور پاکستان جن علاقوں میں بنا اس کی فلم انڈسٹری یعنی لاہور بمبئی کلکتہ اور مدراس جو ایک چوتھے سیکٹر کے طور پہ فلم کے ایمرج ہوا تھا تامل لینگویج کی وجہ سے کیونکہ ہندوستان میں میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے کسی ڈسکشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں ساڑھے تین سو سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں اور استعمال ہوتی ہیں ان میں سے بعض زبانیں بہت زیادہ تعداد میں لوگ بولتے ہیں تو تامل ان میں سے ایک زبان ہے ساؤتھ کی تامل ہے ملیالم ہے تلگو ہے یہ سب ساؤتھ انڈیا کی بڑی زبانیں ہیں جن کو بہت زیادہ تعداد میں لوگ بولتے ہیں گجرات کاٹیاواڑ میں مہاراشٹر میں گجراتی ہے ان سب زبانوں کی فلمیں گجراتی زبان کی فلمیں تو بمبئی میں بنتی ہیں کیونکہ بمبئی بھی مہاراشٹر میں ہی ہے اس کا حصہ ہے البتہ تامل کی زیادہ تر فلمیں جو ہیں اور تلگو کی فلمیں جو آندھرا پردیش کی ایک اہم زبان ہے جہاں حیدرآباد دکن واقع ہے وہ مدراس میں بننی شروع ہوئی تھی اور آج بھی مدراس انہی کا تامل اور تیلگو فلموں کا اردو کی بھی بنتی ہے جن کو وہ ہندی کہتے ہیں مگر زیادہ تعداد تامل اور تیلگو فلموں کی مدراس میں بنتی ہے کلکتہ بنگالی فلموں کا سب سے بڑا سیکٹر ہے اور بعض بنگالی کی فلموں کو دنیا میں کلاسیکل فلموں کے فہرست میں بھی شامل کیا گیا ہے ان میں سے کچھ فلمیں ستیہ جیت رے ایک بہت مشہور فلم ڈائریکٹر پروڈیوسر ہے انڈیا کا بنگالی اس کی بنائی ہوئی فلمیں ہیں اردو کی بھی بعض فلمیں ان کی بہت اونچا مقام رکھتی ہیں فلم ہسٹری میں اور بنگالی کی بھی دو تین فلمیں ورلڈ کلاسکس میں شامل ہیں ستیہ جیت رے کی بنائی ہوئی Satyajit Ray is the only director of Indian cinema اور سب cinema cinema who is internationally and and known as a film director اگرچہ فلمیں ہندوستان کی ساری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں اب تو کیونکہ امیگرینٹس کے طور پہ پاکستان کے بنگال کے سری لنکا کے اور انڈیا کے لوگ اب دنیا کے مختلف جگہوں پہ کینیڈا میں انگلینڈ میں امریکہ میں آسٹریلیا میں یورپین کنٹریز میں موجود ہیں تو ان سب ملکوں میں ہندوستان کی فلمیں ہندی کی یا جس کو ہم اردو کہتے ہیں اردو کی فلمیں وہ پکچر ہاؤزز میں بھی چلتی ہیں اور اس اردو بولنے یا ہندی بولنے اور سمجھنے والی کمیونٹی کے لیے ٹیلی ویژن بھی مختلف ملکوں کے لوکل چینلز جو ہیں ان کے اپنے وہ ان کمیونٹی کے لیے ہندی اردو سمجھنے والی کے لیے ہندوستان کی فلمیں چلاتے ہیں اور یہ کمیونٹیز خود اپنے طور پہ بھی انتظام کر کے اپنی فلمیں دیکھنے کا تو جو پاپولر فلمیں ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں تو اب ہندوستان کی فلموں سے دنیا ناواقف نہیں ہے لیکن ابھی تک کسی فلم کو کوئی ایسا ایوارڈ نہیں ملا انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بیرونی دنیا میں جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ ایک ریکگنیشن ملی ہے کسی فلم کو بعض فلموں کو کلاسکس میں ضرور شامل کیا گیا لیکن کوئی نون ایوارڈ دنیا کا ہندوستان کی فلم کو نہیں مل سکا آزادی کے بعد پاکستان الگ ہو گیا لیکن ہندوستان کی فلمیں چلتی رہی آتی رہی کیونکہ فلم واحد ذریعہ تھا ٹیلی ویژن کے آنے سے پہلے یا لوگ ریڈیو پہ فلمی گانے سنتے تھے تفریح کے لیے یا ہفتے میں ایک آدھ ڈرامہ جو ریڈیو پہ براڈ کاسٹ ہوتا تھا مختلف اسٹیشن سے وہ سنتے تھے لیکن سب سے مقبول تفریح عام آدمی کی جو بہت زیادہ سہولتیں جسے زندگی میں میسر نہیں ہوتی تھی وہ سب کانٹیننٹ میں ہندوستان پاکستان بنگال جس کو آج ہم بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں ان سب مقامات پہ فلم ہی سب سے مقبول عام آدمی کی تفریح تھی تو پاکستان میں بھی فلم سب سے مقبول تفریح عام آدمی کی تھی اس لیے اور پاکستان میں اتنی فلمیں نہیں بنتی تھی شروع میں ابتدائی دور میں کہ جو پاکستان کے تمام پکچر ہاؤسز کی جو اس وقت تھے آزادی کے وقت ان کی ضروریات پوری کر سکیں تو ہندوستان سے فلمیں آتی بھی تھیں اور جو فلمیں ہندوستان کی پاکستان جن علاقوں میں بنا ان کے ڈسٹریبیوٹرس کے یا پکچر ہاؤس کے مالکان کے پاس رہ گئی تھیں آزادی کے بعد تقسیم ملک کے بعد وہ فلمیں چلتی رہی لیکن پاکستان میں فلم انڈسٹری بڑھتی گئی ترقی کرتی گئی نئے اسٹوڈیوز بنے لاہور میں اس کے بعد کراچی دوسرے سینٹر کے طور پہ کیونکہ کراچی پاکستان کا دارالحکومت بھی تھا پہلے گیارہ سال تک بارہ سال تک رہا انیس سو ساٹھ میں کراچی سے دارالحکومت راول پنڈی شفٹ کیا گیا تھا اور پھر اسلام آباد سلیکٹ کیا گیا تھا راول پنڈی کے ہمسائے میں جگہ کو وہاں اسلام آباد کے نام سے نیا دارالحکومت بنا تھا ابتدا میں کراچی پاکستان کا دارالحکومت تھا اور اس حوالے سے بہت جلدی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور بین الاقوامی اہمیت کا شہر بن گیا تھا تو کراچی میں بھی دوسرا سینٹر فلم کا لاہور کے ساتھ ساتھ بنا اور وہاں کئی اسٹوڈیو بنے اور وہاں بھی فلمیں بننی شروع ہوئی کیونکہ بمبئی سے بہت سے لوگ اس فیلڈ کے مائگریٹ کر کے کراچی آئے تھے تاجر حضرات بھی تجارت کرنے والے بزنس مین بھی بمبئی سے کراچی آئے تھے ایک تو قریب تھا دوسرے ماحول بمبئی کا بھی اور کراچی کا بھی بندرگاہ دونوں بندرگاہ تھے دونوں میں پرانا تعلق بھی تھا انیس سو پینتیس سے پہلے تک سندھ جو ہے وہ بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ رہا تھا اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مطالبے پہ انیس سو پینتیس میں انگریزوں نے اس کو الگ ایک صوبہ بنایا تھا تو اس لیے کراچی کا اور بمبئی کا تعلق جو ہے وہ بہت تاریخی بھی تھا تو وہاں سے جو لوگ مائگریٹ کر کے بمبئی آئے تھے اس میں فلم انڈسٹری کے لوگ بھی شامل تھے لہذا کراچی بھی ایک فلم کا مرکز پاکستان میں بن گیا تیسرا مرکز ڈھاکے میں قائم ہوا کیونکہ کلکتہ ہندوستان کا سب سے پہلا بھی تھا اور آج تک بھی ہے بڑا مرکز ہے تو بنگال اور بنگالی زبان کے حوالے سے جب ڈھاکہ ایسٹ پاکستان کا کیپٹل بنا فارمر ایسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش کہلاتا ہے تو جو چیزیں بنگال کے کیپٹل کلکتے میں ہوتی تھی وہ روایات ڈھاکے میں بھی آئی تو کلکتے میں کیونکہ فلمیں بنتی تھیں بنگالی زبان کی تو ڈھاکے میں بھی فلم اسٹوڈیو بنے اور بنگالی زبان کی فلموں سے ابتدا ہوئی لیکن کیونکہ زیادہ فلم بھی ان طبقہ مشرقی پاکستان میں نہیں بلکہ مغربی پاکستان میں پایا جاتا تھا فلم ہال زیادہ تھے سنیما گھر زیادہ تھے بنگال میں ایسٹ پاکستان میں سنیما گھر تعداد میں کم تھے دور دراز علاقے تھے چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے شہر تھے اتنے ترقی یافتہ شہر نہیں تھے ٹاؤن نہیں تھے جتنے ویسٹ پاکستان میں تھے تو پکچر ہاؤز بھی نہیں تھے لہذا انہوں نے مشرقی پاکستان میں اردو کی فلمیں بھی بنانی شروع کی اور بہت جلد اردو کی فلموں کا بھی ایک اہم مرکز بن گیا ڈھاکہ تو اس طرح پاکستان میں تین مراکز تین سینٹر ہو گئے فلم میکنگ کے سب سے بڑا لاہور پھر کراچی اور پھر ڈھاکہ یہاں جو فلمیں بنتی تھیں وہ انڈیا بھی جاتی تھی اور انڈیا سے پاکستان فلمیں آنے کا طریقہ تجارت کا رائج تھا یہ سلسلہ انیس سو باسٹھ تک چلا اس عرصے میں بہت سی پاکستان کی کامیاب فلمیں بنی کیونکہ ایک خاص بات یہ تھی جو میں آپ کو بتا دوں آج بھی ہے کہ بمبئی کی جو فلم انڈسٹری تھی اس میں موسیقی کے میدان میں خاص طور پر اور لیرکس جو پوئٹری گانوں کی تھی ہندوستان پاکستان کی فلم میں موسیقی کا اور گانے کا بڑا عمل دخل ہے ہماری کوئی کوئی فلم ہوتی ہے کبھی کبھار بنتی ہے جس میں گانا نہیں ہوتا ورنہ گانے کا اور موسیقی کا ایک بڑا اہم رول ہے ہماری فلموں میں بہت سی فلمیں تو کامیاب ہی گانے کے اور میوزک کے زور پہ ہوتی ہیں بغیر گانے کی فلم بنانے کا تصور بہت کم ہے بنی ہیں کچھ فلمیں اور اچھی فلمیں بنی ہیں مگر اوور ویلمنگلی گانا ضروری ہے تو گانے لکھنے والے پوئٹری اور موسیقار یہ زیادہ تر مسلمان تھے بمبئی میں بھی انہی میں سے کچھ لوگ مائگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے کہانی نویس بھی تھے کچھ نون مثلا اردو زبان کے سب سے بڑے افسانہ نگار اور دنیا کے تین بڑے افسانہ نگاروں میں شامل ایک اردو کا افسانہ نگار سعادت حسن منٹو وہ بمبئی میں فلم انڈسٹری کے لیے کہانیاں ڈائلگ وغیرہ لکھنے کا کام کرتے تھے وہ بھی پاکستان آ گئے تھے اور یہاں آ کے بھی انہوں نے کام کرنا چاہا شروع کیا اسی طرح بہت سے ڈائریکٹر مائگریٹ کر کے پاکستان آ گئے مسلمان موسیقار بہت سے مائگریٹ کر کے آئے موسیقی ترتیب دینے والے اور گانا گانے والے تو اس حوالے سے ٹیلنٹ کی کمی نہیں تھی پاکستان اور بہت سی ایسی کامیاب فلمیں بنائی شروع کے دور میں پاکستان نے جنہوں نے ہندوستان کی پاکستان میں چلنے والی فلموں کا بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا تفریح کے طور پہ سیریس موضوعات نہیں اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ what is missing from Pakistani films and what they lack is use of as a serious means of communication تو تفریح کے ذریعے کے طور پہ بہت کامیاب فلمیں بن رہی تھیں پکچر ہاؤسز میں اضافہ ہو رہا تھا یہ سلسلہ انیس سو باسٹھ تک نائنٹین سکسٹی ٹو تک جاری رہا باسٹھ میں ایوب خان کا زمانہ تھا مارشل اللہ کا اس وقت تک طریقہ جو رائج تھا وہ یہ تھا کہ ایک ہندوستانی فلم کے بدلے ایک پاکستانی فلم ہندوستان جاتی تھی لیکن ہندوستان نے یہ شرط عائد کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی فلمیں کیونکہ معیار میں ہندوستان کی فلموں سے کم تر ہیں ٹیکنیکلی اور پروڈکشن کے حوالے سے لہذا ہم اپنی تجارتی لحاظ سے بی گریڈ اور سی گریڈ فلموں سے پاکستان کی فلموں کا تبادلہ کریں گے ایک فلم کے بدلے ایک فلم اس حساب سے یہ تجارت ہو رہی تھی پاکستان کے فلم سازوں نے یہ پروٹیسٹ شروع کیا کہ ہماری فلم انڈسٹری ترقی نہیں کر سکتی جب تک ہندوستان کی فلمیں پاکستان میں آتی رہیں گی ان کے پاس سرمایہ زیادہ ہے ان کے پاس سرکٹ بہت بڑا ہے آبادی بہت زیادہ ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی دیکھی جاتی ہیں ہمارے یہاں فلمیں بہت کم لوگ دیکھنے والے تعداد میں میسر ہیں اس لیے آمدنی کم ہوتی ہے ہم اتنی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے فلم میں جتنی ہندوستان کا فلم ساز کرتا ہے اس لیے ہماری فلموں کا معیار وہ نہیں ہوتا ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں گے انڈیا کی فلموں سے جب تک انڈیا کی فلمیں ہمارے ہاں آتی رہیں گی پاکستان کے فلم سازوں نے ہندوستان کی فلموں پہ پابندی لگانے کا مطالبہ کیا اور باقاعدہ ایک تحریک شروع کی اس کو ہم تاریخ میں جال فلم کی تحریک کے نام سے جانتے ہیں ہندوستان کی ایک فلم جال آئی تھی جس کو پکچر ہاؤسز میں چلنے سے روکنے کے لیے فلم ایکٹروں نے اداکاروں نے اداکاراؤں نے ڈائریکٹرس نے پروڈیوسرس نے ٹیکنیشینس نے انہوں نے باقاعدہ پکٹنگ کی پکچر ہاؤسز کی جہاں وہ چلنی تھی فلم نہیں چلنے دیا روکا گرفتاریاں ہوئیں جلوس نکلے اور آخر کار پابندی لگ گئی اور یہ طے پایا کہ اب ہندوستان کی فلمیں پاکستان میں نہیں آئیں البتہ یہ کہا گیا کہ جو فلمیں اب تک آ چکی ہیں سکسٹی ٹو تک وہ کیونکہ ان ڈسٹریبیوٹرس کی ملکیت ہیں اب جنہوں نے وہ پیسے خرچ کر کے منگوائی ہیں پاکستان لہذا وہ فلمیں چل سکتی نئی فلم کوئی نہیں آئے گی تو یہ بھی پاکستانی فلم سازوں کے لیے بہت بڑا سیف گارڈ تھا اپنی فلموں کا آپ جانتے ہیں یقیناً آپ نے تاریخ میں اکنامکس میں دوسرے سبجیکٹس میں پڑھا ہوگا کہ پاکستان میں تحفظات کی پالیسی پہ بہت زیادہ عمل کیا گیا مختلف صنعتوں کو صرف فلمی صنعت کو ہی نہیں ہماری حکومتوں نے صنعت کاروں کو انڈسٹریلسٹ کو بہت زیادہ تحفظات مہیا کیے یہ سوچ کر کہ جب پاکستان کو آزادی ملی تھی اور اس خطے میں پاکستان بنا تھا ہندوستان کے جہاں پاکستان قائم ہے تو یہ ہندوستان کے صنعتی علاقوں کے مقابلے میں بہت بیکورڈ حصہ تھا یہاں کسی قسم کی کوئی قابل ذکر صنعت نہیں تھی تو Pakistan started in the industrial sector from virtually scratch تو اس کے لیے تحفظات مہیا کرنے ضروری تھے تاکہ وہ ڈیولپڈ اور بہت زیادہ آگے جو صنعت ہے ہندوستان کی یا دوسرے ملکوں کی وہاں کی امپورٹس کے مقابلے میں ہماری صنعت ناکام نہ ہو جائے مختلف صنعتیں اس لیے تحفظات کی پالیسی ہر حکومت نے اپنائی وہی پالیسی فلم میں بھی اپنائی گئی اور ایک اصول طے کر لیا گیا کہ صرف وہ فلمیں چل سکیں گی ہندوستان کی جو نائنٹین سکسٹی ٹو تک آ گئی ہیں نئی کوئی فلم ہندوستان کی پاکستان میں نہیں آئے گی اس پالیسی سے پاکستان کے فلم ساز مطمئن ہو گئے بہت خوش ہو گئے اور پاکستان کی فلم انڈسٹری میں تیزی سے فلمیں بننے لگی یہ وہ زمانہ تھا جب ایک سال میں کم از کم ایک سو بیس ایک سو پچیس فلمیں پاکستان میں ریلیز ہوتی تھی ہر سال ملک کے اندر بنی ہوئی بنگالی پنجابی اور اردو کی انیس سو پینسٹھ میں جنگ ہوئی ہندوستان پاکستان کی تو جو فلمیں ہندوستان کی پاکستان میں موجود تھیں اور جن کی نمائش ہوتی تھی ان پہ بھی پابندی لگا دی گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ کیونکہ اینیمی پراپرٹی ڈکلیئر کر دی گئی ہیں اس لیے اب یہ فلمیں نمائش نہیں کی جا سکتی اس وقت تک پاکستان میں پورے پاکستان میں ملک میں تقریباً ساڑھے آٹھ سو picture houses sixties late sixties early seventies تک ایک سروے کے مطابق پاکستان میں ساڑھے آٹھ سو پکچر ہاؤز تھے سنیما ہال لاہور شہر میں ساٹھ پکچر ہاؤسز تھے کراچی شہر میں ستر پکچر ہاؤز تھے فیصل آباد میں دس پکچر ہاؤس تھے ملتان میں سات آٹھ پکچر ہاؤسز تھے باقی جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں ان میں ایک ایک دو دو تین تین سب جگہ مگر یہ سب کے سب شہروں یا ٹاؤنس میں تھے دیہات میں کوئی فیسلٹی نہیں تھی اس کو پورا کرتے تھے اس کمی کو ٹورنگ سنیما جو لائسنس لے کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے پردے لگا کے یا کچا کچی تعمیر کر کے کچی اینٹوں سے انتظام عارضی طور پہ کر کے تین مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے چھ مہینے کے لیے ٹورنگ سنیما مختلف ایسے قصبوں میں چلے جاتے تھے جہاں پکچر ہاؤس کی سہولت میسر نہیں تھی اور وہاں وہ فلمیں دکھاتے تھے اور بہت پاپولر ہوتے تھے آس پاس کے گاؤں سے بھی لوگ فلم دیکھنے آ جاتے تھے اور بہت اچھی تفریح انہیں میسر آ جاتی انیس سو پینسٹھ میں جب پابندی لگ گئی مکمل طور پہ ہندوستان کی فلموں کی ایگزیبیشن پہ ان پہ بھی جو پاکستان میں موجود تھی تو پاکستان کی فلمیں زیادہ کامیاب ہونے لگی پکچر ہاؤسز میں لیکن اس کا ایک نقصان ہوا ہمیں اور اس کا پتہ ہمیں اس وقت لگا جب ہندوستان کی حکومت نے 1973 میں جالندر ویژن کی براڈ کاسٹ کو پاکستان تک پہنچانے کے لیے امرتسر میں ایک بوسٹر لگایا جس کے ذریعے سے جالندر ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹ پاکستان تک پاکستان کے سرحدی علاقوں میں لاہور گجرا والا آس پاس کے علاقوں میں دیکھنی ممکن ہو گئی اس وقت پاکستان کے لوگوں کو یہ پتا لگا کہ پاکستان کی کامیاب فلموں کی اکثریت جو اس عرصے میں بنی انیس سو باسٹھ سے لے کے اور انیس سو تہتر چوہتر تک ان کی اکثریت ہندوستان کی کامیاب اور جو پیسے کے لحاظ سے زیادہ آمدنی والے فلمیں تھیں بہت عرصے چلی تھی جس کو باکس آفس ہٹ کہتے ہیں ٹیکنیکلی وہ ان کا پلیجرائزڈ ورژن یا ان کا چربا بعض فلمیں تو کاربن کاپی تھی بالکل اسی طرح کی جس طرح کی ہندوستان کی کامیاب فلم اس کا طریقہ یہ رائج کیا ہوا تھا ہمارے فلم سازوں نے کہ اس زمانے میں کابل میں ہندوستانی فلمیں افغانستان میں بہت مقبول تھی اور کابل جو ایک ماڈرن شہر تھا اس میں بہت سے پکچر ہاؤس تھے جن میں سے اکثر میں ہندوستان کی فلمیں چلتی تھیں کچھ اردو میں ہوتی تھیں کچھ پشتوں میں ڈپ کر لیتے تھے وہ تو کابل ایک اہم مرکز تھا ہندوستانی فلموں کا اور پشاور سے ہر روز کابل ایک باسی جاتی تھی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کی جی ٹی ایس کی جس کا بہت معمولی سا کرایہ بہت آسانی سے سرحد پہ ہی بارڈر پہ ہی ویزا مل جاتا تھا پاسپورٹ پہ تو لوگ سیر کرنے اور شاپنگ کرنے کے لیے بہت شوق سے کابل جاتے تھے پاکستان سے تو وہ سب ہندوستان کی فلمیں بھی دیکھ کے آتے تھے بہت سے لوگ صرف فلم دیکھنے ہی کابل جاتے تھے تو ہمارے فلم ساز جو پروڈیوسرس تھے وہ اپنے ڈائریکٹرس کو یا اپنے کہانی نویسوں کو وہاں لے جاتے تھے کابل اور انہیں کسی پکچر ہاؤس میں ہندوستان کی فلم دکھا کے کہتے تھے کہ یہ فلم ہمیں لکھ دو یا بنا دو پاکستان جو زیادہ با وسائل فلم ساز ہوتے تھے وہ اس کی سکسٹین ملی میٹر کی جو چھوٹی ہوتی ہے اس کاپی فلم جو پکچر ہاؤس میں چلتی ہے تھرٹی فائیو ملی میٹر کی سکسٹین ملی میٹر چھوٹے پروجیکٹر پہ چلتی ہے چھوٹے اسکرین پہ اس کی کاپی بھی لے آیا کرتے تھے اور بار بار دکھاتے تھے اپنے ڈائریکٹر رائٹر پروڈیوسر وہ فلم ایکٹروں کو بھی دکھاتے تھے تو اس طرح بعض فلمیں بالکل کاپی ٹو کاپی ہندوستان کی پاکستان کے فلم سازوں نے بنائی اس کا پتہ اس وقت چلا جب ہندوستان نے امرتسر بوسٹر کے ذریعے سے ہفتے میں دو پاکستان کے لیے دو فلمیں اپنی ایک ہفتے میں دکھانی شروع کی اور ساری وہ فلمیں اپنی ہٹ دکھانی شروع کی جو انیس سو باسٹھ سے پہلے نہیں آ سکی تھی کیونکہ اے گریڈ قرار دی گئی تھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی اے گریڈ فلمیں پاکستان کو نہیں دی تھی کیونکہ ایکسچینج ہوتی تھی پاکستان سے اور وہ کہتے تھے کہ تمہاری فلم کا معیار اے گریڈ فلم والا نہیں ہے یا جب پابندی لگ گئی تھی انیس سو باسٹھ میں تو اس وقت کے بعد سے جو فلمیں بنی تھیں وہ بھی دکھائی انہوں نے ہندوستان کے پروپیگنڈسٹس کو اسٹریٹجسٹ کو یہ معلوم ہے پہلے دن سے کہ ہندوستانی فلمیں ہندوستانی فلمی گانے ہندوستان کے فلم اداکار اداکارائیں پاکستانی آڈینس کی پسندیدہ ہیں ان کی کمزوری ہیں لہذا انہوں نے اس چیز کو سائکولوجیکل وارفیئر کے لیے کمیونیکیشن کے حوالے سے بہت مؤثر طریقے سے آل انڈیا ریڈیو سے بھی اور فلموں کے ذریعے سے بھی اس کو استعمال کیا ہے اس پہ ہم پروپیگنڈا جب فلم کے ذریعے سے پہ بات کریں گے تو تفصیل سے بات کریں گے فی الحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہندوستان نے وہ فلمیں اس لیے دکھائیں پاکستان کو کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ Amritsar television tune in کریں اور ہندوستان کے پروگرام دیکھیں فلموں کی اور فلمی گانوں کی وجہ سے ہفتے میں تین دن فلمی گانوں کا پروگرام دکھاتے تھے اور دو دن ہفتے میں فلمیں دکھاتے تھے لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے تھے یہ ایک فیکٹ تو وہ فلمیں دیکھ کے پتا لگا کہ ہماری جو کامیاب فلمیں ہیں وہ تو ہندوستانی فلموں کا چربہ ہے تو بہت کریٹیسزم شروع ہو گیا پاکستان کی فلموں پہ اخبارات نے بعض اخبارات نے ہر ہفتے ایک فہرست دینی شروع کی کہ کون سا گانا کس گانے کی نقل ہے کون سی فلم کون سا ڈائلگ کون سا سین کس سین کی نقل ہے جب کچھ عرصے یہ کام کیا اخبارات نے اور بہت بدنامی ہوئی پاکستان کے فلم سازوں کی تو انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن نے پاکستان کی اور دو اخبارات پہ فلمی اشتہاروں کی پابندی عائد کر دی پاکستان ٹائمز لاہور کا جو اب بند ہو گیا اور لاہور کا ڈیلی مشق جو بند ہو گیا دونوں بہت پاپولر اخبار تھے مشق اردو کا اور پاکستان ٹائمز انگریزی کا سات مہینے یہ پابندی عائد رہی میں نے آپ کو فریڈم آف پریس کے حوالے سے یہ واقعہ بتایا تھا اخبارات پہ ڈسکشن کے وقت اور اس سات مہینے میں پاکستان ٹائمز کو تقریباً چونسٹھ پینسٹھ لاکھ روپے کا نقصان ہوا ایڈورٹائزنگ ریونیو کا جو فلموں سے ملتا تھا اور مشرق کو ففٹی فور لاکھ روپیز کا نقصان ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں اخبارات کے ایڈیٹرز نے اپنے فلم سیکشن کے انچارجز کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ پاکستانی فلمیں کریٹیسائز کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو مثال ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی کہ کس طرح ایڈورٹائزر یا پریشر گروپ اثر انداز ہوتے ہیں فریڈم کو کٹیل کرنے کے لیے اس کے گورمنٹ کے علاوہ بھی یہ ایک وجہ ہے پاکستان کے فلموں کو وہ اہمیت نہ ملنے کی جو ہندوستان کے فلموں کو اور بھی ہیں وجوہات جن پہ ہم آئندہ اپنے لیسن میں بات چیت کریں گے مگر خاص وجہ یہ ہے کہ ہم کریٹیوٹی میں film is a creative art creativity کے بغیر فلم اچھی نہیں بن سکتی اور کامیاب نہیں ہو سکتی اس پہ بھی ہم کریٹیوٹی پہ بات کریں گے اگلی ڈسکشن میں تو وہ سینس مجروح ہوئی پاکستان کی فلم انڈسٹری کی اور گریجولی پاکستان کی فلم انڈسٹری مختلف وجوہ کی بنا پہ پیچھے رہنی شروع ہو گئی اس تمام بیکورڈنیس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری ایک بحران سے دو چار ہو گئی اور آج کل شدید آج کل سے براد یہ ہے کہ اکیسویں صدی میں جو بیسویں صدی سے چل رہا ہے بحران یہ بحران بڑھتا جا رہا ہے اور اب ایک سنجیدہ صورت اختیار کر گیا ہے اور لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ جو جو چیلنجز پاکستانی فلم کو اور فلم انڈسٹری کو اور فلم میکرز کو درپیش ہیں کیا وہ اس کا مقابلہ کر پائیں گے ویڈیوز ہیں ہندوستان کی فلمیں ہیں کیبل نیٹ ورک ہے غیر ملکوں کی فلمیں ہیں آسانی سے دستیاب ہیں سی ڈیز دستیاب ہیں ڈی وی ڈیز دستیاب ہیں ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں ایک بیرج ہے غیر ملکی کلچر کی اور غیر ملکی فلموں کی کیا اس میں پاکستان کی فلم پنپ سکے گی مقابلہ کر سکے گی پکچر ہاؤزز کی تعداد بہت کم ہو گئی آدھے سے بھی کم ہو گئی ہے جو سیونٹیز میں ارلی سیونٹیز میں ساڑھے آٹھ سو تھے اب تقریباً ساڑھے تین سو پونے چار سو رہ گئے پورے ملک میں تو یہ سب چیزیں یہاں تک کیسے پہنچی اور اس کو بچانے کے لیے اس انڈسٹری کو اگر بچنا ہے اور بچانا ہے تو کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس کو ایک افیکٹو میڈیم آف کمیونیکیشن کے طور پہ میس میڈیم کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس پہ ہم بحث جاری رکھیں گے اگلے لیسن میں اس پہ بات کریں گے جو آج بات کی ہے اس پہ غور کیجیے اور سوچئے کہ فلم کہاں کہاں استعمال کی جا رہی ہے بیرونی دنیا میں اور ہم کہاں کہاں پیچھے رہ گئے ہیں اور اس کو کس طرح ہم امپروو کر سکتے ہیں